باب نمبر تیرہ یہ باتیں پریس میں نہیں آ رہی بلیک آؤٹ ہے جمیل نے کہا جمیل سلٹ میں بیمار پڑ گیا تھا وہاں سے اسے واپس بھیج دیا گیا تھا سرفراز ہسپتال میں اس کے پاس بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا سنا ہے ایویکویشن میں کافی پرابلم ہو رہی ہے سرفراز نے موضوع تبدیل کرنے کی خاطر کہا ہاں ایئر سپورٹ ویسے ہی کم ہے ڈار کو جانتے ہو اسحاق ڈار بی کمپنی والا ڈائریا اور ڈیسینٹری سے ایک ہفتے تک ادموا پڑا رہا ہم تو سمجھے تھے ہی از اے گوئنگ کیس مگر آخری وقت پہ لفٹ کر گیا سرفراز سے جہاں تک ہو سکا ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا مگر اس کے اندر ایک ابتری کی صورت پھیلتی گئی آخر وہ پوچھنے سے نہ رہ سکا جمیل یہ جو باتیں تم نے بتائی ہیں ہاں سنی سنائی تو نہیں آئی یو کریزی میں ایسی بات سن سنا کر کروں گا تم نے خود دیکھا ہے look here M S M loyal to my country and to my service Jamil نے جوش میں آ کر کہا سرفراز نے تنبی ہاتھ اٹھایا تو وہ آواز ہلکی کر کے پنکارتی ہوئی سرگوشی میں بولا pregnant woman painted half the baby hanging out of her gut okay okay I get it چپ رہو ام سوری سرفراز کو اپکائی آ رہی تھی جمیل جو کوہنی کے بل اٹھ بیٹھا تھا واپس بستر پر ڈھہ گیا اور سرہانے پر رکھ کر کھلی کھلی آنکھوں سے چھت کو دیکھنے لگا اور سرہانے پر سر رکھ کر کھلی کھلی آنکھوں سے چھت کو دیکھنے لگا سرفراز اٹھ کر غسل خانے چل دیا وہاں پر وہ پانچ سات منٹ تک ٹھہرا جی کی متلی کو روکتا رہا پھر واپس آ کر جمیل کے بستر پر بیٹھ گیا what are you going to do اس نے پوچھا جمیل کے اندر بولنے کی طاقت نہ رہی تھی وہ اسی طرح لیٹا کھلی کھلی آنکھوں سے ایک تار سرفراز کو دیکھتا رہا جیسے کہہ رہا ہو مجھ سے کیا پوچھتے ہو یا تمہیں پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے جمیل کا جسم آدھا رہ چکا تھا اس کا چہرہ بے رنگ تھا اور نتھروں کے گرد کے جلد میں نلاہٹ آ گئی تھی اس کے پیٹ کی خرابی قابو میں نہ آ رہی تھی خون ضائع ہوتا جا رہا تھا اسے مستقل خون دیا جا رہا تھا سرفراز نے آنکھیں چرا لیں اس کارروائی کے عقب میں جو مقصد کار فرما تھا اس کے ساتھ سرفراز کا کوئی تنازع نہ تھا مگر اس سے کیا فرق پڑتا تھا اعجاز اپنے کام سے فارغ ہو کر رات کو گھر پہنچا تو جہانگیر کا منشی بیٹھا تھا میں شہر میں بھی آپ کو ڈھونڈتا آیا ہوں منشی نے کہا آج میں دفتر میں نہیں بیٹھا اعجاز نے جواب دیا ادھر ادھر کام کرتا پھرا ہوں کیوں کیا معاملہ ہے ملک صاحب نے یاد کیا ہے خیر تو ہے جی اللہ جانے منشی نے بات ٹالتے ہوئے کہا آپ چل کر پتہ کر لیں ٹھیک ہے اعجاز نے کہا صبح شہر جاتے ہوئے ادھر سے ہوتا جاؤں گا جی ملک صاحب نے کہا تھا جس وقت بھی ملیں ساتھ لے کر آنا ضروری کام ہے اعجاز منشی کو گہری نظر سے دیکھتا اور سوچتا رہا پھر بولا اچھا روٹی کھائی ہے نہیں جی کچھ پیٹ پوجا کر لیں پھر چلتے ہیں اعجاز اندر جا کر سکینہ کے پاس بیٹھ گیا میں سارے دن کا تھکا ہوا ہوں اس نے شکایت کی اب جہانگیر نے بلا بھیجا ہے کچھ خبر بھی ہے کیا ہو گیا ہے سکینہ نے کہا نہیں کیا ہوا ہے بندہ مارا گیا ہے ہیں اعجاز گویا جاگ اٹھا کہاں پر جنگیر کی زمین پر کس کے ہاتھ سے کیسے کچھ پتہ نہیں افواہیں ہیں کوئی کہتا ہے جہانگیر سے قتل ہوا ہے کوئی کہتا ہے اس کے لڑکے سے لڑکے سے اعجاز نے دہرا کر پوچھا عالمگیر سے وہ تو شریف سا لڑکا ہے کالج اسٹوڈنٹ ہے کہتے ہیں لڑکی کا معاملہ تھا اعجاز کے چہرے پہ تشویش کے آثار پیدا ہوئے اچھا منشی کو روٹی تو بھیجو اس نے کہا اور مجھے بھی دو میں ذرا نہا لوں رات آدھی کے قریب گزر چکی تھی مگر ملک جہانگیر اپنے ڈیرے پہ بیٹھا تھا اعجاز اسے ایک نظر دیکھ کر چونک پڑا وہ اپنی عمر سے دس سال بڑا دکھائی دے رہا تھا اس کے پاس دو آدمی بیٹھے تھے ڈیرے کے احاطے میں آٹھ دس لوگ چار پائیوں پہ بیٹھے خاموشی سے گڑ گڑگڑا رہے تھے جہانگیر نے بیٹھے بیٹھے مسکرائے بغیر ہاتھ آگے بڑھا دیا کیا معاملہ ہے بھائی اعجاز نے فکر مندی سے جہانگیر کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا معاملہ کیا ہوگا اعجاز ایک حادثہ ہو گیا ہے بات کا بتنگڑ بن گیا ہے کچھ تفصیل تو بتاؤ ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا کیوں کاموں جہانگیر نے بیتابی سے پوچھا کوئی اطلاع آئی بندہ آ گیا ہے ملک جی نورا ابھی پہنچ جائے گا سور کے تخم ہزار دفعہ کہہ کے بھیجا تھا کہ اسے ساتھ لے کر آؤ ملک جی فوتکی کا معاملہ ہے نورے نے کہا جیسے ہی مردے کو قبر میں اتارتے ہیں وہ چل پڑے گا جہانگیر نے مایوسی کے عالم میں ماتھے پر ہاتھ مارا اوے تم لوگ میری نیوں میں بیٹھ جاؤ گے چل دور ہو جا نورا ابھی نہ پہنچا تو یاد رکھ تیری خیر نہیں گاموں پچھلے پاؤں کمرے سے نکل گیا جہانگیر اعجاز کی جانب متوجہ ہوا قصہ کیا ہوا تھا بھائی جہانگیر اعجاز نے پوچھا یار قصہ کیا ہوگا یہ شخص ہمیشہ سے تنگ کر رہا تھا کبھی حصے پر جھگڑا کر دیتا ہے کبھی رقم ادھار لے کر واپس نہ کرتا کبھی ونگار سے انکار کر دیتا اس کا باپ ساری عمر ہمارے پاس رہا کبھی اونچی بات نہیں کی یہ لڑکا شروع سے ہی سر نکالتا ہوا تھا باپ دادا کے وقت کے آدمی کو اٹھانے کو بھی جی نہیں کرتا ورنہ میں نے کبھی کا اٹھا دیا ہوتا کیا پتا تھا یہ مصیبت آئے گی وقوع کیسے ہوا اعجاز نے پوچھا جہانگیر ساتھ بیٹھے دو نوجوانوں پر نظر پھینک کر اعجاز سے بولا اپنے گھر کے بندے ہیں یہ اکاڑے والے چاچے کا داماد ہے فوڈ کے محکمے میں افسر ہے ماشاء اللہ اور یہ اس کا چھوٹا بھائی ہے ان سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں وقوعے کا قصہ یہ ہے اعجاز کہ عالمگیر کو تم جانتے ہو تمہارے ہاتھوں میں پلا ہے میں نے اس کی پرورش بڑے دھیان سے کی ہے کالج میں پڑھتا ہے ہاسٹل میں رہتا ہے کہتا تھا کہ موٹر سائیکل لے دو میں نے کہا نہ بھائی پہلے فرسٹ ڈویژن میں بی اے کر پھر لے کر دوں گا میرے دل میں خیال تھا کہ کہیں اس کے دماغ میں فطور نہ آ جائے شریف النفس بچہ ہے چھٹیوں پر آیا ہے بیٹھے بیٹھے اکتا جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ میری ایک بندوق اٹھا کر کھگیاں مارنے چلا جاتا ہے آج شاید مشتاقے کھگڑے کے گھروں کی طرف نکل گیا اس کے بعد مجھے کچھ پتا نہیں کیا ہوا دیکھنے والوں کا کہنا ہے لڑکے نے پرندے پر فیر کیا تو مشتاقہ کگڑ نکل کر گالیاں دینے لگا کہ تو نے میرے گھر پر فیر کیوں کیا ہے لڑکے کی یہ خصلت نہیں کہ کسی کو جان بوجھ کر نقصان پہنچائے آخر میرا بچہ ہے کیا میں اس کی خصلت نہیں جانتا مجھے علم ہے کہ اس نے ڈرانے کے لیے بندوق سیدھی کی ہوگی بدبخت گکھڑ کی آئی ہوئی تھی اسے لگ گئی اعجاز دو ایک منٹ خاموش بیٹھا سوچتا رہا پھر بولا پکی بات ہے کہ اور کوئی قصہ بیچ میں نہیں تھا اور کیا قصہ ہوگا اعجاز میری بات پر تجھے اعتبار نہیں ایسے تو تم جانتے ہو جہانگیر نے اپنائیت سے اعجاز کی کلائی پر ہاتھ رکھ کر کہا دوست دشمن سب ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں ایسا واقعہ ہو جائے تو لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں مگر یہ سب افواہیں ہیں سمجھ گئے نا سب افواہیں ہیں عالمگیر اب کہاں ہے اعجاز نے پوچھا اس کو میں نے فرنٹیئر کی طرف نکال دیا ہے معاملہ درست ہو جائے تو بلا لوں گا اب کیا کر رہے ہو ایک میرا وفادار ہے نورا مسلی جہانگیر نے کہا اس کا اقرار اور گرفتاری پیش کر دیتے ہیں پولیس کو اطلاع ہو گئی ہے دو سپاہی ادھر بیٹھے ہیں ڈی ایس پی کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ جو انتظام کرنا ہے کر لو کل صبح وہ خود پہنچے گا میرے لائق کیا کام ہے کچھ دیر بعد اعجاز نے پوچھا تو نے جو کرنا تھا کر لیا میرے بھائی اس کمین کو جتا دیا اب وہ ایم پی اے بنا پھرتا ہے دیکھیں گے جس دن اسے کرسی ملے گی مگر خیر کوئی بات نہیں دونوں کا معاملہ تھا اس کھیل میں ہار جیت برابر ہے کوئی ہارتا ہے کوئی جیتتا ہے اس بار نہیں تو اگلی بار صحیح مگر یہ تو تیرے گھر کا معاملہ ہے بالکل ہے بھائی جہانگیر مگر میں سمجھا نہیں وہ گجر کمین گکھڑوں کی طرف داری کر رہا ہے گوائیاں تیار کروا رہا ہے کہتا پھر رہا ہے جہانگیر کے گھر سے کوئی نہ کوئی پھانسی چڑھے گا اچھا اعجاز ایسا بولا جیسے حیرت میں بھی ہو اور سوچ میں بھی جا کر اسے کہہ دے اعجاز کہ جہانگیر کے گھر سے کوئی پھانسی لگا تو گکھڑ کی موت پر نہیں گجر کے قتل پر لگے گا یہ میرا پیغام ہے نہ نہ ایسی کوئی بات نہیں میں جا کر اس سے ملتا ہوں اگر وہ باز نہ آیا تو پھر میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا بھائی جہانگیر یہ تمہارا نہیں میرا معاملہ ہے اب یہ کام تمہارے ذمے ہے اعجاز بالکل ہے اعجاز نے کہا سو فیصدی ہے نور مسلی کا رنگ کوئلے کی مانند سیاہ لمبی لمبی کالی مونچھے اور قد چھ فٹ سے اوپر تھا اس کی عمر پینتیس کے لگ بھگ تھی مگر آنکھیں بڑی بڑی اور بچوں کی طرح صاف اور روشن تھیں اس نے منہ سے کچھ بولے بغیر ہاتھ ماتھے سے چھو کر سرسری سا سلام کیا اور آ کر اطمینان سے جہانگیر کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا جیسے اس کے لیے دنیا کے معاملات طے ہو چکے ہوں اور اب اسے ان سے کوئی سروکار نہ ہو نورے جی سرکار تو نے کچھ سنا کان میں آواز تو پڑی اقرار اور گرفتاری دینی ہے جو حکم سرکار کل سویرے ڈی ایس پی صاحب آئیں گے ان کے سامنے بیان ہوں گے تیار ہوں نورے کے راضی برضا چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا تجھے پھا نہیں لگنے دوں گا عدالت میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا جب نے جرم ہی نہیں کیا تو اقرار سے کیا ہوتا ہے مقدمہ بیٹھ جائے گا پھا کر ڈر نہیں سرکار یہ سر اوپر والے کی اور آپ کی امانت ہے گیا تو گیا بس ایک دو باتوں کا فکر ہے بتا میرے دروازے پر بھینس باندھ دو میرے دروازے پر بھینس باندھ دو بند گئی لڑکی کا بیاہ پہلے بھی سرکار نے کرنا تھا اب بھی سرکار نے کرنا ہے درست سال کے سال دانے گھر میں آ جائیں ٹھیک میرا بچہ اسکول جائے نہ جائے اس کا روزگار آپ کے ذمے منظور میں آ گیا تو آ گیا نہ آیا تو میں راج بی بی کو نکاح کی آزادی ہے تو کہیں بھی نہیں جاتا نورے کیا تیرا خیال ہے کہ میں تجھے جانے دوں گا یہ کام میرے ذمے پر چھوڑ دے اللہ پر بھروسہ کر میں گھر سے ہو آؤں نورا اٹھتے ہوئے بولا تو آج رات گھر پر ہی رہ جہانگیر نے کہا صبح سویرے آ جانا ٹھیک ہے سرکار نورے نے سر پہ پٹکا سیدھا کیا چادر اٹھا کر کندھے پہ رکھی اور کوئی بات کیے بغیر پلٹ کر اسی بے اعتنائی سے چلتا ہوا کمرے سے نکل گیا کچھ دیر کے بعد اعجاز بھی اٹھ کھڑا ہوا صبح سویرے سراج کو جا کے پکڑ لوں گا حوصلہ رکھ بھائی جہانگیر اللہ حافظ جہانگیر نے مدم سی آواز میں کہا اس کا چہرہ دیکھتے ہی دیکھتے سکڑتا جا رہا تھا اگلے روز شام کے وقت اچانک سرفراز گھر پر آ پہنچا اس نے بتایا کہ اس کی پوسٹنگ مشرقی پاکستان کی ہو گئی ہے چھ ماہ پہلے اس کی رجمنٹ مشرقی پاکستان جا چکی تھی مگر اس وقت سرفراز کی پوسٹنگ عارضی طور پہ ایک دوسری رجمنٹ میں کر دی گئی تھی اب افسروں کی کمی کی وجہ سے اسے اپنی پیرنٹ رجمنٹ میں واپس آنے کا بلاوا آ گیا ہے کچھ دیر پہلے اپنے دل سے مجبور ہو کر سرفراز نے نسیمہ سے منگنی کی بات چھیڑی تھی نسیمہ کا ابتدائی رد عمل گھبراہٹ کا تھا اور اس نے بات ٹالنے کے انداز میں کوئی اور ذکر شروع کر دیا تھا مگر جس خوشگواری سے وہ بات کرتی رہی تھی اس سے ظاہر تھا کہ وہ سرفراز کی جانب سے اس تجویز کی متوقع تھی اگلی ملاقاتوں پہ سرفراز نے بہانے بہانے سے بات جاری رکھی اب جب کہ سرفراز کا مشرقی پاکستان جانے کا موقع آ گیا تو اس نے گھر آ کر اعجاز سے بات کی اعجاز ہکا بکا رہ گیا سرفراز کے گھر والوں کے خواب میں بھی نہ تھا کہ اس کے نسیمہ کے ساتھ تعلقات اس حد تک پہنچ چکے تھے مگر جلد ہی اپنی حیرت پہ قابو پا کر اعجاز نے خوشی سے تفصیل پوچھنی شروع کی میرے پاس صرف تین دن ہیں سرفراز نے بتایا میری فلائٹ بک ہو چکی ہے میں نسیمہ سے مل کر آیا ہوں لالہ تم کل جاؤ اور برگیڈیئر صاحب سے بات کرو اکیلے ہی جاؤں ان کے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے نہیں ہے پھر پرسوں تم اور بی بی جا کر جو بھی رسم کرنی ہے کر آنا اتنی جلدی میں سب کچھ کیسے ہوگا اعجاز نے کہا ہو جائے گا برگیڈیئر صاحب کو پتہ ہے میں جا رہا ہوں کسی اور کو بتانے لے جانے کی ضرورت نہیں وقت تنگ ہے سب لوگ سمجھ جائیں گے بس رسم ہی کرنی ہے ہاں ہاں رسم ہی تو کرنی ہے سکینہ بولی میری چار مندریاں ہیں سب سے بہتر لال نگوں والی ہے جا کر پہنا آئیں گے موٹے موٹے رنگوں والی سرفراز موٹے موٹے رنگوں والی سرفراز نے پوچھا ہاں نہ نہ وہ نہ پہنانا کیوں وہ تو ایسے لگتی ہے جیسے ہاتھ پر پھوڑے نکلے ہوئے ہوں جاؤ جا بڑا یا ہوشیار پورے تولے کی مندری ہے بی بی میری بات سنو سرفراز ہاتھ جوڑ کر بولا وہ ایک سادہ سا چھلا ہے نا تمہارے پاس وہی ٹھیک ہے منگنی کا چھلا ہی ہوتا ہے میرا ساٹن کا نیا سوٹ بھی پڑا ہے وہ لے جائیں گے کپڑوں کی کوئی ضرورت نہیں سرفراز نے کہا بس بات ہی کرنی ہے اور نشانی کے طور پر چھلا پہنانا ہے آئے کچھ نہ کچھ تو ساتھ ہونا چاہیے پھل اور مٹھائی لے جائیں گے اعجاز نے کہا ٹھیک ہے سرفراز بولا آئے وقت ہوتا تو تولے کا چھلا بنواتی تیرے لالے کی جیب ہلکی کراتی اعجاز نے جیب میں ہار ڈالا اور نکال لیا دیکھ میری جیب میں کچھ بھی نہیں ہے ہاں ہاں سکینہ سرفراز سے مخاطب رہی مجھ سے کہتا ہے بینک میں پیسے رکھتا ہوں میں نے کبھی نہیں دیکھے نہ مجھے کاپی دکھاتا ہے اللہ جانے کس کس کے اوپر خرچ کرتا پھرتا ہے بس تو اپنا راگ چھیڑ دے اعجاز بولا موقع محل نہ دیکھا کر میں نے بھی جانا ہے حسن نے کہا میں نے بھی حسین بولا ابا کہے گا اسے نہیں پوچھا سکینہ نے کہا بی بی خدا کے لیے اپنا برقع پہن کر نہ جانا سرفراز نے کہا کیوں برقعے کو کیا ہے ریشمی کپڑے کا ہے نانا کوئی چادر اوڑ لینا باسا بھی چھٹی پر آیا ہے وردی شردی پہن کر اچھا لگتا ہے سکینہ نے کہا باسے نے ادھر کوئی پہرا دینا ہے کوئی ضرورت نہیں ابا ابا ٹانگے پر جائیں گے ہائے ہائے خوشی کا موقع ہے بندے شندے ساتھ جائیں گے تو عزت ہوتی ہے ابا سالم ٹانگا کرائیں گے سب ہیجانی کیفیت میں بول رہے تھے اعجاز نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے چپ کرو سب چپ کرو کوئی بات طے ہونے دو بس ٹھیک ہے فائنل ہو گیا میں صبح صبح نکل جاؤں گا برگیڈیئر سے بات کر کے دوپہر تک واپس آ جاؤں گا اگر وہ رضامند ہو گیا تو کل شام ہی کو رسم کر آئیں گے اس طرح سرفراز کو ایک پورا دن گھر پر مل جائے گا ہاں لالا بالکل ٹھیک پروگرام ہے سرفرازے تو بڑے بڑے کام اتنی جلدی میں کرتا ہے سکینہ نے شکایت کی نہ خوشی کی نہ ڈھول ڈھمکا بی بی جب میں واپس آؤں گا تو جتنا مرضی ہے ڈول ڈمکا کر لینا اب وقت کم ہے تمہیں پتہ ہے جہاں میں جا رہا ہوں ادھر جنگ کی حالت ہے ہائے اللہ سکینہ نے انگلیاں دانتوں میں دبا کر تائید کی خاطر اعجاز کو دیکھا اعجاز نے خاموشی سے منہ دوسری طرف موڑ لیا اللہ تجھے اپنی امان میں رکھے امام ضامن باندھ کر بھیجوں گی تمہیں چل یار اعجاز نے سرفراز سے کہا زمین کا چکر لگا کے آئیں کوئی بات بات بھی کریں یہاں تو شور مچا ہوا ہے دونوں بھائی اٹھ کر گھر سے باہر نکل گئے